حضرت عبد الرحمن بن قعب بن مالک اپنے والد کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئی اور کہا اے ابو عبد الرحمن یعنی قعب بن مالک اگر عالم ارواح میں فلاں سے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہہ دیجیے گا انہوں نے کہا ام بشر اللہ آپ کی مغفرت کرے ہمیں اتنی فرصت کہاں ہوگی ام بشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو عبد الرحمن کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک نہیں سنا مومنوں کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں جنت کے درختوں سے پھل کھاتی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ تو سنا ہے انہوں نے کہا میرا بھی یہی مطلب ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1449